السلام علیکم یہ لیکچر نمبر ٹین ہے اور یہ کنٹینویشن ہے ہمارے لیکچر نمبر نائن کی پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت کنسیپچل قسم کی باتیں کی تھیں کہ ونڈو کلاس کیا ہوتی ہے اس کو رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا میسجنگ آرکیٹیکچر ونڈوز کا دیکھا تھا ہم نے سبھی باتیں آلموسٹ سبھی کنسپچل کی تھیں ہم نے window class W N D class structure کو دیکھا کہ اس کے کیا کیا ممبرس ہیں اور آپ ونڈو کلاس کیسے رجسٹر کرواتے ہیں پھر ہم نے کریٹ ونڈو کا فنکشن دیکھا تھا تو لیکن ہم نے کوئی ایز کانکریٹ ایز سچ کوئی کانکریٹ ایگزامپل نہیں دی تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ایک کانکریٹ ایگزامپل کے اوپر بیس کرے گا اور ہم چاہیں گے کہ آج ہم ایک کمپلیٹ ونڈوز کی ایک رننگ ایپلیکیشن جو ہے وہ بنائیں آج کا لیکچر اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم جو ونڈوز کا اسٹینڈرڈ اسکیلٹن ہے اپلیکیشن کا مثلا پہلے تو ہم نے ایک ٹریویل سی اپلیکیشن بنائی تھی میسج باکس والی جو پچھلا لیکچر تھا اس سے بھی لیکن اس میں ہم جو اسٹینڈرڈ اسکیلٹن ہے ایک ونڈوز اپلیکیشن کا جس طرح کی ونڈوز اپلیکیشن آپ کو پروفیشنل انوائرمنٹ میں نظر آتی ہے A P I based application Windows one thirty two based application ہم اس طرح کی اپلیکیشن بنانے کا آج کے لیکچر سے آغاز کریں گے آج کا لیکچر ایک اور وجہ سے بھی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ آج اور اس سے آنورڈس لیکچر گریجولی انٹرسٹنگ ہوتے جائیں گے آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی لرن کرنے کو اور آپ ابھی تک جن چیزوں کو مسٹریس سمجھتے آئے تھے کہ یہ نہ معلوم یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ اوپن اپ ہونا شروع ہوں گی اور آپ کو ونڈوز کی آرکیٹیکچر کا اور اس کی اپلیکیشن کی آرکیٹیکچر کا صحیح طرح سے آئیڈیا ہوگا تو شروع کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ریویو لے لیتے ہیں کہ ایکچولی معاملہ کیا ہے سب سے پہلے جب آپ اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس کی مین ونڈو کریٹ کرنے کے لیے آپ ایک ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں window classes basically types of windows ہیں جو کہ مائکروسافٹ ونڈوز کریٹ کر سکتی ہے تو جب آپ اپنی کوئی پرٹیکولر ٹائپ کی ونڈو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ ونڈو کریٹ کر سکیں آپ کو ونڈوز کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس ٹائپ کی ونڈو رجسٹر کر لو یعنی کہ اس یہ window class class register register کر لو آپ فنکشن کال کرتے ہیں اور رجسٹر کلاس کا فنکشن جو ہے اس کو آپ ایک پوائنٹر ٹو اسٹرکچر پاس کرتے ہیں وہ اسٹرکچر ہے W N D class structure window class structure window class structure جو ہے اس کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی ونڈو کس قسم کی ہوگی اس کے مختلف بہیویئر کرتا ہے ونڈو کلاس اسٹرکچر اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک دو ہم نے دیکھے تھے لاسٹ ٹائم ان کو ہم نے نوٹ کیا تھا کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں آج ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے جیسے اسٹائل ہے اور ونڈو پروسیجر ہے اس طرح کی چیزیں جب آپ کلاس رجسٹر کر چکتے ہیں تو ونڈوز آپ کو ایک ایک ڈیفینیٹلی میسج ریٹرن کرتی ہے سوری ایک ویلو ریٹرن کرتی ہے اگر وہ نل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کلاس رجسٹر نہیں ہو پائی اور اگر وہ نل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کلاس رجسٹر ہو گئی سکسیزفلی اگر آپ صحیح سکسیسفلی کلاس رجسٹر کر پائے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے ونڈو کریٹ کرنے کا یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کریٹ ونڈو کا فنکشن ہے جس کے تھرو آپ ایک ونڈو کریٹ کرتے ہیں جو ہی آپ نے ونڈو کریٹ کی تو ٹھیک ہے ونڈو کریٹ ہو گئی اب آپ کی ایپلیکیشن چلنے لگی ہے اس نے ایک ونڈو کریٹ کر دی ہے تو اب جتنے میسجز کی بورڈ ماؤس جتنے سسٹم میسجز ہوں گے وہ آپ کی ایپلیکیشن کی طرف بھیجنا شروع کر دے گا آپریٹنگ سسٹم آپ کی ایپلیکیشن میسج کی جو ہے اس میں میسج آتے تو رہیں گے لیکن انہیں ریٹریو کرنا یا انہیں نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ گیٹ میسج فنکشن کال کرتے ہیں ایک ایک کر کے میسجز ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈسپیچ میسج کال کر کے یہ میسجز ونڈوز کو اپنے پروگرام کی جو ونڈوز ہیں ان کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کرنٹ جو ہماری اپلیکیشن ہوگی اس میں ایک ہی ونڈو ہوگی ہمارے پروگرام کی مین ونڈو تو ڈسپیچ میسج کیا کرے گا وہ اس ونڈو کو میسجز ڈسپیچ کر دے گا تو آئیے اس کو ذرا آپ کانکریٹلی دیکھتے ہیں جی ایک نقطہ جو ہے وہ ہم بعد میں بھی دیکھیں گے اس کو ہم میں ابھی تھوڑا سا ریٹریٹ کر لیتا آپ کے ذہن میں رہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کریٹ ونڈو کال کرتے ہیں کریٹ ونڈو جو ہے وہ ایک ونڈو کریٹ کرتا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر یا ونڈوز کے پاس میموری میں بھی اس ونڈو کی جو ریکوائرمنٹس uh, ہیں جو بھی میموری وہ ونڈو ونڈو لیتی ہے کے پاس انٹرنل ریپرزینٹیشن میں وہ وہاں ساری میموری الوکیٹ ہو جاتی ہے ونڈو آپ کی ایگزٹ کرنے لگ جاتی ہے ہم ویری uh, شارٹلی uh, دیکھیں گے کہ جب ونڈو کو آپ نے ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے تو آپ ڈسٹروائے ونڈو کا فنکشن کال کرتے ہیں window in a sense is opposite to create window create window window create کرتا ہے اور ونڈو جو ہے وہ ونڈو کو ڈسٹرو کر دیتا ہے سسٹم سے غائب کر دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک window class sample window class register کرتے ہیں آپ کی جو ایپلیکیشن یہ کوڈ لکھا ہوا ہوگا جو ہم گریجولی ابھی دیکھتے جائیں گے ون مین ہم پہلی دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی سو ون مین میں سب سے پہلے آپ ایک ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں یہ ایک بیسکلی رننگ ایپلیکیشن آج کے لیکچر کے اینڈ پر پہنچ کر یہ ایک میچیور رننگ ایپلیکیشن بن جائے گی ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹپ دیکھتے ہیں تاکہ ہماری کمپریہینشن میں مدد ملے تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایک ونڈو کلاس رجسٹر ہو رہی ہے ہم دو ویریبلس یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں اوپر ایک ایٹم ہے کلاس ایٹم اور ایک ہے ونڈو کلاس ٹائپ کا اسٹرکچر ہے ڈبلو سی ڈبلو سی ایک اسٹرکچر ویریبل ہے اور کلاس ایٹم جو ہے وہ ایک ایٹم ٹائپ کا ویریبل ہے ہم نے ڈبلو سی جو اسٹرکچر ہے ونڈو کلاس کا اس اس سے کے بہت سارے ممبرز یہاں پہ فل اپ کیے ہوئے ہیں ان میں ویلوز ہیں اور یہ ساری ویلوز اسائن کروانے کے بعد ہم نے نیچے رجسٹر کلاس کال کیا ہوا ہے جو ایکسپریشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں class atom is equal to bottom کی طرف دیکھیے class atom is equal to register class اور اس کو ہم اسٹرکچر کا ایڈریس پاس کر رہے ہیں جو بھی ہم نے بنایا تھا ونڈوز اس سٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے ونڈو کلاس اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے اس قسم کی ایک کلاس رجسٹر کر دے گی اب کلاس ایٹم میں اس کی ویلو آ جائے گی آپ کے پاس اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کلاس ایٹم کو چیک کریں بہت اہم نقطہ ہے یہ یہ نقطہ اس لیے اہم ہے کہ ونڈوز میں جتنے بھی فنکشنس ہیں جیسے کریٹ ونڈو ہے آپ کا رجسٹر کلاس ہے ہم اور بھی کافی سارے اے پی آئی فنکشن دیکھیں گے اس سب کے سب فنکشن فیل ہو سکتے ہیں یعنی وہ فنکشن جو ہے جو ہیں وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فنکشن جو کام آپ نے انہیں کہا ہے کرنے کو وہ کر ہی نہ پائیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مثلاً رجسٹر کلاس میں اگر آپ اسٹائل غلط دے دیتے ہیں یا جو ونڈو پروسیجر آپ دیتے ہیں وہی ایگزٹ ہی نہیں کرتا یا کچھ اور مسئلہ ہے یا آپ کے جو کلاس نیم ہے وہ کانفلکٹ کرتا ہے پریویسلی رجسٹرڈ کلاسز سے یا کوئی اور ریزن ہے تو آپ کی جو کلاس ہے وہ رجسٹر ہی نہیں ہوگی اور آپ کو بجائے اس کے کوئی ویلڈ ایٹم ریٹرن کرے وہ نل ویلو ریٹرن کرے گا تو اس کو ہم نے یہاں پہ کیٹر کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایف کنڈیشن لگائی ہوئی ہے جس میں ہم چیک کریں اف ناٹ کلاس ایٹم یہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کلاس ایٹم نل ہے تو بیکاز یہ جو ناٹ کلاس ایٹم جو ہے یہ اس وقت ٹرو ریٹرن کرے گا جب کلاس ایٹم نل ہوگا کلاس ایٹم نل ہوگا تو not class atom true return کرے گا سو so, یہ ایکسپریشن جو ہے یہ تبھی ٹرو ہوگا جب کوئی ایرر آ جائے اور کلاس ایٹم میں نل ویلو ہو اور نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے سم ایرر جو کہ کلاس کو رجسٹر کرتے ہوئے اکر ہوا ہے ہے یہ یہ ایک ایڈیم جو ہم نے اف ناٹ کر کے دیا نا آپ پوری ونڈوز جتنی بھی کرتے رہیں گے اس میں یہ والا جو سنٹیکس ہے اور یہ والا جو ہم نے ایکسپریشن لکھا ہے ناٹ سم تھنگ یہ ہمارے ساتھ رہے گا کوئی بھی ویلو فار ایگزامپل ونڈو جب ہم کریٹ کریں گے تو اس کا ایک handle H W N D type کا ہم لیں گے تو ہم اس کو بھی چیک کریں گے کہ یہ کہیں نل تو نہیں ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے چیک کرتے ہیں بیکاز فاسٹر اور it's more manageable I mean uniform interface ہے اس کا تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ڈبلو سی اسٹرکچر ہے ونڈو کلاس کا اس کے کافی سارے ممبرس ہیں ہم نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ونڈو uh, کلاس کا جو اسٹائل ہے uh, اس کو ہم نے ابھی بالکل ڈسکس نہیں کیا یہ اسٹائل کیا ہیں ہم انہیں سمپلی زیرو کروا دیتے ہیں وہ تمام ویریبلس uh, اسٹرکچر کے ممبر ویریبلس جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کیے اور ہمارا پوائنٹ آف کنسرن نہیں ہے ان کو ہم یا تو زیرو اسائن کروا رہے ہیں یا نل اسائن کروا رہے ہیں اس کے بعد دیکھیے کہ ہم نے لکھا ہے W C dot L P F N window proc یہ یہاں پہ ہم اگر آپ یاد ہو یہاں پہ ونڈو پروسیجر کا ایڈریس دیتے ہیں آپ ایک فنکشن لکھتے ہیں اپنا خود سے جو کہ ایک چار پیرامیٹرز لیتا ہے اور ایک ویلیو ریٹرن کرتا ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا ایسا ایک فنکشن آپ لکھ کے اس کا نام یہاں پہ دے دیتے ہیں ہم نے بھی ایسا ایک فنکشن لکھا اور اس کا نام تھا my window proc my window procedure اس کا ایڈریس ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ فنکشن کا نام جو ہوتا ہے وہ فنکشن کا ایڈریس ہوتا ہے آپ کو ایڈریس آپریٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی سو یہاں پہ جو فنکشن ہم نے لکھا مائی ونڈو پراک اس کا ہم نے ایڈریس پرووائڈ کر دیا اب یہ جو فنکشن مائی ونڈو پراک ہے اس کو بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اس کے بعد دو اور ممبرز ہیں ان کو ہم نے زیرو کر دیا ہے ہم نے ان کو ڈسکس بھی نہیں کیا اس کے بعد ایچ انسٹنس آپ کے ون مین کو جو ایچ انسٹنس پاس ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا آپ کی جو اپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے اس کا انسٹنس ہینڈل ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جو لسٹ آف رننگ پروگرامز میں آپ کے پروگرام کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یعنی کہ جتنے پروگرام رن ہو رہے ہوتے ہیں ہر ایک کا ایک اپنا ایچ انسٹنس ہوتا ہے ہینڈل ٹو انسٹنس سو آپ کی اپلیکیشن کے بھی ایک ایچ انسٹنس ہوگا تو وہ ایچ انسٹنس جو ہے وہ ادھر پاس کر دیا جاتا ہے ون مین کے پیرامیٹر میں اور یہ یہاں پہ ہم نے جو ون مین کو ایچ انسٹنس پاس ہوا تھا وہی ہم نے ونڈو کلاس اسٹرکچر میں اسائن کر دیا ہے اس کا فائدہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ جو کلاس رجسٹر کروا رہے ہیں اسی میں آپ اپنا انسٹنس ہینڈل بھی بتاتے ہیں ونڈو مائکروسافٹ ونڈوز جب آپ کی کلاس رجسٹر کرتی ہے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کلاس کس پروگرام نے کس انسٹنس نے ایچ انسٹنس نے رجسٹر کروائی ہے جو رننگ انسٹانس ہیں رننگ پروگرامس ہیں ان میں سے کس نے یہ رجسٹر کروائی ہے اس کے بعد دیکھیے ایچ آئکن اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو نل کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیے کرسر یہ جو ممبر ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا یہ آپ کا ماؤس جب اس کلاس کی ونڈو کے اوپر آئے گا تو ماؤس کرسر کی جو شیپ ہوگی وہ یہ ممبر ویریبل uh, اس کو ڈٹرمن کرتا ہے ہم یہاں پہ ایک کرسر کا ہینڈل پاس کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے لیکن فی الحال ہم ایک لوڈ کرسر کا فنکشن کال کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی اے پی آئی فنکشن ہے load cursor first parameter parameter is is null second I D C up arrow آپ اس uh, جو فنکشن ہے اس کی detail M S D N میں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے سیکنڈ پیرامیٹر بہت سارے ویلوز بھی دے سکتے ہیں آئی ڈی سی اپ ایرو دینے سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ونڈو ہوگی جب ہم ونڈو کریٹ کریں گے اس کلاس کی کوئی ونڈو بھی تو اس میں نارمل ایرو نہیں آئے گا بلکہ ایک up arrow vertical arrow mouse جو ہی ہماری ونڈو میں آئے گا ایک ورٹیکل ایرو ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ہی ماؤس ہماری ونڈو سے باہر جائے گا ماؤس کی پرانی شیپ جو بھی تھی وہ ریسٹور ہو جائے گی اگلی بات اگلی بات ہے H B R background next جو ممبر ہے ہمارا اب یہ جو ہے یہ ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی یہ بیک گراؤنڈ برش ہے یعنی ونڈو جو پینٹ ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ جس چیز سے جس برش سے پینٹ ہوگا یہ وہ برش ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہم اپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں اس میں ونڈو کا بیک گراؤنڈ گرے برش سے پینٹ کیا جائے گرے سالڈ برش سے تو اس کے بعد آپ نے جو فنکشن کال ہم نے لکھی ہے گیٹ اسٹاک آبجیکٹ اور اس میں ہم نے گرے برش کا پیرامیٹر پاس کر دیا ہے گیٹ اسٹاک آبجیکٹ جو ہے یہ جی ڈی آئی کا فنکشن ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جی ڈی آئی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے گرے برش دے دو وہ ایک گرے برش اس کو دے دیتا ہے یہ اس کو ایچ برش میں ٹائپ کاسٹ کر کے H B R background کو اسائن کروا دیتا ہے کیونکہ گیٹ اسٹاک آبجیکٹ جو فنکشن ہے یہ برش ٹائپ کا ہینڈل نہیں ریٹرن کرتا یہ ایک H G D I O B J type کا ہینڈل ریٹرن کرتا ہے آپ اپنی ایم ایس ڈی این کی ڈاکیومنٹیشن میں مائکروسافٹ کی جو ڈیولپر اسٹوڈیو کی ڈاکیومنٹیشن ہے یا دوسری سورسز سے یہ کنفرم کر سکتے ہیں تو یہ ایک general G D I object return کرتا ہے جس کو آپ کو ٹائپ کاسٹ کرنا پڑتا ہے ایچ برش میں ہینڈل ٹو برش میں اور یہ آپ یہاں پہ اسائن کروا سکتے ہیں یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو کہ لاسٹ جو دو ہم نے اس کے ممبرس فل کیے ہیں ونڈو کلاس اسٹرکچر کے اس میں لوڈ کرسر کا فنکشن کال ہو گیا اور اس کے بعد گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کال ہو گیا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کہاں سے آ گئے ہم نے تو کبھی ان کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا اور یہ ہو گیا سو so, uh, میں بتاتا چلوں کہ یہ دو فنکشن ہم نے uh, میں نے ان کا پرپز تو آپ کو بتا دیا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے ہم انہیں ڈیٹیل میں ابھی نہیں دیکھیں گے جب ہم uh, جب اس ٹاپک تک پہنچیں گے جی ڈی آئی کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ کرسز وغیرہ کا تو اس وقت یہ آ جائیں گے بیچ میں لیکن فی الحال ان کو صرف ایک دو دفعہ ہینڈل کر لینا مینیپولیٹ کر لینا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ when you next time when you see these function calls تو آپ کو اتنی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی ایسیمولشن ٹائم آپ کا کم ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد مینیو نے ہمارے ونڈو میں کوئی مینیو نہیں ہوگا لہٰذا ہم نے یہاں بھی نل پاس کر دیا اور آخری ممبر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں ہم نے ونڈو کلاس کا نام دیا ہے اور ہماری ونڈو کلاس کا نام ہے مائی فرسٹ ونڈو کلاس تو یہ مائی فرسٹ ونڈو کلاس جو ہم نے نام یہاں پہ پرووائڈ کیا ہے یہ کیس سینسٹو ہے یعنی آپ اگر ہم نے ایم کیپٹل رکھا ہوا یہاں پہ اور ایف کیپٹل رکھا ہوا ہے تو جب آپ ونڈو کریٹ کریں گے تو آپ کو یہی لیٹر کیپٹل اور اسمال کرنے پڑیں گے سو so, یہ کیس سینسٹو ہے ویژول جو ہماری ونڈوز پروگرامنگ ہے اس میں ایک بہت اہم چیز ہے جیسے سی لینگویج ہے بالکل ویسے یہاں بھی اہم بات یہ ہے کہ اکثر چیزیں کیس ہیں بلکہ تقریباً سبھی جو اسٹرنگس ہیں وہ کیس سینسٹو لی جاتی ہیں کیونکہ سی لینگویج بہت زیادہ کیس سینسٹو ہے کیس ان سینسٹیوٹی اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسے خود پروگرام کریں لہذا یہاں بھی جو آپ کلاس نیم دیتے ہیں یہ کیس سینسٹو ہے اس کے بعد ہمارا اگلا اسٹیپ آئے گا ونڈو کو کریٹ کرنا لیکن اس سے پہلے کچھ اور دیکھتے ہیں جی تو ہم ایک اہم نقطہ بتانا جا رہے تھے آپ کو اور وہ یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے اسٹرکچر دیکھا ہے اس کے بہت سارے ممبرز آپ نے انیشلائز کیے ہیں اس کی جو ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹیشن ہے جو اس کی کمپلیٹ ہیلپ ہے وہ آپ کو اپنے کمپائلر کے ساتھ جو ہیلپ آ رہی ہے ون تھرٹی ڈاکیومنٹیشن جو ہے جیسے ایم ایس ڈی ان کا ہم نے تذکرہ کیا اور کرتے رہیں گے اس میں سے آپ کو مل جائے گی یہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ہر ایک اسٹائل کو یا ہر ایک آپشن کو یہاں پہ ڈسکس کریں کیونکہ کورس کا مقصد جو ہے وہ تھریٹیکل گراؤنڈ گراؤنڈ جو ہیں آپ کے وہ مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے خود سے بہتر اپلیکیشن پروگرام کر سکیں ڈیفینیٹلی ہم آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ دیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ لیں گے اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں تو نیکسٹ چیز جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کریٹ ونڈو اب ہم ایک ونڈو کریٹ کریں گے اسی کلاس کی ونڈو جو کلاس ہم نے ابھی رجسٹر کی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ویریبل کریٹ کیا ہوا ہے H W N D handle to window ٹھیک ہے ایچ ڈبلو این ڈی ہم نے ویریبل کریٹ کیا ہوا ہے تاکہ کریٹ ونڈو جو ونڈو کریٹ کرے اس کا ہینڈل ہم اپنے پاس رکھ سکیں آپ نے ویریبل ڈکلیئر کیا بیچ میں کچھ اور کوڈ ہے جس جس میں ہم آپ بیسکلی کلاس رجسٹر کروا رہے ہیں اس کے بعد آپ کریٹ ونڈو کال کر رہے ہیں اس کے بھی پیرامیٹر میں دیکھ چکے ہیں پہلا جو اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ ہے رجسٹرڈ کلاس نیم ہم نے ابھی جو کلاس رجسٹر کی تھی وہ تھی مائی فرسٹ ونڈو کلاس تو یہاں بھی وہی کلاس نیم آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اگلا پیرامیٹر ہے ونڈو نیم جو کہ اس کا ٹائٹل ہوگا ٹاپ پہ جو آئے گا ورچوئل یونیورسٹی ہم یہاں پہ دے رہے ہیں یعنی آپ کی جب ونڈو کریٹ ہوگی تو اس کے ٹائٹل میں ورچوئل یونیورسٹی لکھا ہوا ہوگا اس کے بعد ونڈو اسٹائل کلاس اسٹائل کو تو ہم اگنور کرتے آ رہے ہیں شروع سے ہی لیکن ونڈو جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ ہم نے دو اسٹائل پرووائڈ کیے ہیں W S overlapped window اس کے ساتھ بٹ وائز اور آپریٹر لگا ہوا ہے اور ڈبلو ایس وزبل دوسرا اسٹائل ہے جو ہم نے دیا ہے ایکچولی میں ابھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ W S overlapped window جو ہے اس سے ایک normal top level window create ہوتی ہے ٹاپ لیول ونڈو کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے جو آپ کی نارمل اپلیکیشن ہوتی ہیں جیسے نوٹ پیڈ ہے ورڈ ہے ایکسل ہے یہ آپ کی ٹاپ لیول ونڈوز ہوتی ہیں ان کو اوور لیپڈ ونڈوز کہتے ہیں تو اس طرح کی ایک اوور لیپڈ ونڈو کریٹ ہوگی اور ڈبلو ایس ویزبل اسٹائل لگانے سے یہ ونڈو ویزبل ہوگی آپ کی اسکرین کے اوپر اگر آپ ڈبلو ایس ویزیبل اسٹائل نہیں پرووائڈ کرتے تو آپ کی ویڈیو کریٹ ہو جاتی ہے لیکن اسکرین کے اوپر کچھ نظر نہیں آتا آپ کو علیحدہ سے ایک اور فنکشن کریٹ ونڈو کے بعد ایک اور فنکشن کال کرنا پڑتا ہے اس ونڈو کو ویزیبل کرنے کے لیے یعنی آپ ایسی اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں کہ آپ ونڈو کریٹ کر کے یا بہت ساری ونڈوز کریٹ کر کے رکھ چھوڑیں اور اپنی مرضی سے کچھ کو ڈسپلے کرواتے رہیں کچھ کو ہائڈ کرتے رہیں تو یہ فنکشنالٹی اس لیے ہے تو ہم نے یہاں پہ ویزیبل کا اسٹائل دیا ہوا ہے نیکسٹ یہ ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہارزونٹل پوزیشن اور vertical position of window window یہ بیسکلی ٹاپ لیفٹ کارنر کا ہوگا ہم نے دیا ہوا ہے ہنڈریڈ ہنڈریڈ تو اسکرین کے ٹاپ لیفٹ کارنر سے ہنڈریڈ پکسل کے ڈسٹینس پہ ہوگا ہارزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی ہماری ونڈو کا ٹاپ لیفٹ کارنر اس کے ساتھ ہم نے ونڈو وڈ اور ہائٹ دی ہوئی ہے فور ہنڈریڈ پکسل اس کی وڈھ ہوگی اور تھری ہنڈریڈ پکسل اس کی ہائٹ ہوگی اس کے بعد ہینڈل ٹو پیرنٹ اور اونر ونڈو اس کو ہم ابھی نہیں دیکھتے اس کو نل دیا ہوا ہے اس کے بعد ایک اور مینیو ہینڈل اور چائلڈ آئیڈینٹیفائر اس کو بھی نل دیا ہوا ہے اس کو بھی ہم ابھی نہیں دیکھتے اس سے آگے ہے ایچ انسٹنس پھر وہی ایچ انسٹنس یہ وہی ایچ انسٹنس ہے جو ون میں ان کو پاس ہوا تھا آپ یہاں بھی دیں گے اس سے ونڈوز کو یہ پتا چلے گا کہ جو ونڈو کریٹ ہوئی ہے یہ کس ایپلیکیشن انسٹنس نے کریٹ کی ہے اور اگر وہ ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہوتی ہے فار ایگزامپل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس ایپلیکیشن کو آل کنٹرول ڈیلیٹ کے تھرو اینڈ ٹاسک کے تھرو کیل کر دیں تو اس ایپلیکیشن انسٹنس کی جتنی کریٹڈ ونڈوز ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم خود ہی کیل کر دے گا مثلا آپ نے یہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی اپلیکیشن ہینگ کر جاتی ہے وہ ریسپونڈ کرنا بند کر دیتی ہے تو آپ فورن آل کنٹرول ڈیلیٹ پریس کرتے ہیں اینڈ ٹاسک پہ گئے ونڈو کا سفایا کر دیا ایکچولی ونڈو تو نہیں سب سے پہلے کل ہوتی سب سے پہلے تو وہ پروگرام وہ انسٹنس کل ہوتا ہے اس وہ پروگرام کل کیا جاتا ہے اس کو آپ ونڈوز جو ہے وہ ٹرمینیٹ کرتی ہے فورسفلی تو جب وہ پروگرام جو چل رہا ہوتا ہے وہ انسٹنس جو جب چل رہا ہوتا ہے اس کو کل کیا جاتا ہے تو جتنی کریٹڈ ونڈوز ہیں جن میں وہ ایچ انسٹنس ہوتا ہے وہ تمام ساتھ ہی کل کر دی جاتی ہیں تو یہ پرپز ہے یہاں پہ ایچ انسٹنس کا اگر یہاں پہ نہ ہو تو مائکرو جو ونڈوز ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی ونڈو کس انسٹنس نے کریٹ کی ہوئی ہے آگے دیکھتے ہیں لاسٹ پیرامیٹر جو ہے یہ اگین امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی ہم نے اس وقت امپورٹنٹ ہے اس کو ہم نے نل دیا ہوا ہے تو کریٹ ونڈو میں جو بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی وہ تھے اسٹائلس باقی چیزیں تو بڑی کامن سی تھیں کہ جی ٹاپ لیفٹ کارنر یہ ہے اتنی چوڑائی ہوگی اس کی اور اتنی اس کی ہائٹ یا لمبائی ہوگی آپ کے ونڈو کی تو باقی چیزیں تو نارمل سی تھیں ونڈو فلاں ونڈو کلاس کی ونڈو بن گئی ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ ونڈو اسٹائلس ہیں اور ونڈو اسٹائل جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ اس طرح سے کہ بڑی دفعہ یہ آپ کی اپلیکیشن کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کس قسم کی ونڈو آپ بنائیں گے تو ہم ایک نظر ونڈو اسٹائلس کو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ بہت سارے ونڈو لکھ دیے ہوئے ہیں یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے ہم نے صرف امپورٹنٹ کچھ اسٹائل لکھ دیے ہوئے ہیں کمپلیٹ لسٹ کے لیے آپ اپنے کمپائلر کی ڈاکیومنٹیشن دیکھ سکتے ہیں پہلا ہمارا ونڈو اسٹائل ہے ڈبلو ایس انڈرسکور بارڈر جب آپ یہ اسٹائل پرووائڈ کرتے ہیں تو ایک ونڈو کریٹ ہوتی ہے جس کا ایک تھن لائن بارڈر ہوتا ہے دوسرا اسٹائل ہمارے پاس ڈبلو ایس کیپشن اس کے جب آپ یہ پرووائڈ کریں گے تو ونڈو جو کریٹ ہوگی اس کا ٹائٹل بار بھی ہوگا ڈبلو ایس کیپشن اسٹائل میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو بارڈر اسٹائل ہے وہ آلریڈی انکلوڈیڈ ہے یعنی اگر آپ کیپشن اسٹائل پرووائڈ کرتے ہیں تو ونڈو کا بارڈر آٹومیٹکلی اپیئر ہو جائے گا کیپشن اگر آپ دیتے ہیں ونڈو کو اسٹائل میں تو بارڈر خود ہی آ جائے گا یعنی امپلائڈ ہے بارڈر کیپشن والے اسٹائل میں اس کے بعد ڈبلو ایس ڈسبلڈ اس سے ایک ونڈو کریٹ ہوگی جو انیشلی ڈسبلڈ ہوگی ایک ڈسبلڈ ونڈو جو ہوتی ہے وہ یوزر سے ان پٹ نہیں لے سکتی آپ جو کچھ بھی انٹر کریں اس میں کوئی ان پٹ نہیں جائے گی اس کو وہ میسجز نہیں ریسیو کرتی جو ماؤس کے یا کی بورڈ کے ان پٹ میسجز ہوتے ہیں وہ ڈسبلڈ ونڈو ریسیو نہیں کرتی ڈم جیسے آپ نے ونڈوز دیکھی ہوں گی ڈمڈ ہوتی ہیں ریڈیو بٹن ڈم ہوتے ہیں آپ ان پہ کلک نہیں کر سکتے ڈم ہوئے ہوئے تو بالکل ویسے ہی اس کے بعد ڈبلو ایس ایچ اسکرول اس سے ہاریزونٹل اسکرول بار آ جائے گا میکسیمائز ڈبلو ایس میکسیمائز اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ونڈو انیشلی میکسیمائز ہوگی جب آپ کی اپلیکیشن چلے گی یہ ونڈو کریٹ کرے گی تو ونڈو uh, کریٹ ہوتے ہی میکسیمائزڈ ہوگی پوری اسکرین پہ آ رہی ہوگی اس کے بعد ہے ڈبلو ایس میکسیمائز باکس یہ ایک امپورٹنٹ اسٹائل ہے آپ کی جو ونڈو ہوتی ہے جو بھی کوئی بھی ونڈو جس کے اوپر ٹائٹل بار ہوتا ہے اس کے اوپر رائٹ پہ تین بٹنز آ رہے ہوتے ہیں ایک اوپر کراس ہوتا ہے ایک اوپر میکسیمائز ہوتا ہے اور ایک اوپر مینیمائز ہوتا ہے کسی ایک کلک کریں آپ کو ان کے ایکشن کا پتا ہی ہوگا کیا ہوتا ہے اسی طرح سے جو ونڈو کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کے لیفٹ پہ ایک آئکن آ رہا ہوتا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے وہ آئکن جو ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو ایک مینیو اوپن ہوتا ہے چھوٹا سا جس کے اندر کلوز موو ریسٹور اس قسم کے دو آپشن ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے اگر آپ آلٹ اسپیس پریس کرتے ہیں کسی ونڈو میں تو پھر بھی وہی مینیو اوپن ہو جاتا ہے جس میں کلوز ریسٹور وغیرہ ہوتا ہے ٹاسک بار پہ جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں اس ونڈو کے بٹن کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں پھر بھی وہی مینو اوپن ہوتا ہے اس کو ونڈو مینو یا سسٹم مینیو کہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ونڈو میں کوئی سسٹم مینیو ہو تو آپ کو ڈبلو ایس سس مینو اسٹائل دینا پڑے گا دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے ڈبلو ایس میکسیمائز باکس اب جو سسٹم مینیو ہوتا ہے وہ جو ٹاپ پہ تین بٹن رائٹ سائڈ میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں میکسیمائز باکس ہوتا ہے مینیمائز باکس ہوتا ہے اور کلوز باکس ہوتا ہے اگر آپ یہ اسٹائل دیں گے ڈبلو ایس میکسیمائز باکس تو میکسیمائز بٹن بن جائے گا وہاں پہ لیکن اگر آپ یہ اسٹائل دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈبلو ایس سس مینو اسٹائل بھی دینا پڑے گا اگلا سٹائل جو ہے وہ ہے ڈبلو ایس اوور اس سے ایک اوور لیپڈ ونڈو بن جاتی ہے نارمل ٹاپ لیول ونڈو جو ہوتی ہے آپ کی جیسے نوٹ پیڈ کی ونڈو ہے ورڈ کی ونڈو ہے اس طرح کی ایک ٹاپ لیول ونڈو بن جاتی ہے اس ونڈو کا ایک ٹائٹل بار ہوتا ہے ایک بارڈر ہوتا ہے اس سے بعد آپ کے پاس W S overlapped window کا اسٹائل ہے یہ اسٹائل جو ہے یہ بیسکلی کچھ سٹائلز کا کمبینیشن ہے اور وہ سٹائلز ہیں W S overlapped W S caption W S sys menu W S thick frame minimize box اور میکسیمائز باکس تو یہ سب سے کمپریہنسو اسٹائل ہے جو نارملی یوز ہوتا ہے overlap window W S overlap window اگر آپ دے دیتے ہیں تو ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانچ چھ اسٹائل جو ہم نے دیے ہیں وہ دے رہے ہیں اس اس کے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا maximize box minimize box title bar وہ ساری چیزیں جو نارملی ریکوائرڈ ہوتی ہیں کسی مین ونڈو میں وہ خود ہی آ جاتی ہیں یہاں پہ ایک اہم نقطہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹائل ملا دیں آپس میں یہ کیا بات ہوئی اسٹائلس کو جب آپ ملاتے ہیں تو ایکچولی یہ کرتے ہیں آپ ان کو اور کرتے ہیں bitwise or operator use کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر میں مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے اس کے بعد کچھ اور سٹائلز ہیں جیسے ایس سس مینو ہے اسے سسٹم مینو بن جاتا ہے اس کے بعد ایس ہے ہے یہ وہی جو ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے یوز کیا تھا اس کو ہم نے ڈبلو ایس اوور لیپ ونڈو کے ساتھ کمبائن کیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ونڈو انیشلی وزبل ہوگی تو ونڈو سٹائلز کی مسٹری تھوڑی سی انریول کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا آپ کے پاس یہ جتنے سٹائلز ہیں آپ جو دیتے ہیں یہ سارے ڈیفائنڈ کانسٹنٹس ہیں یعنی کہ اصل میں کوئی نہ کوئی انٹیجر ہے کوئی ہیکس ڈیجٹ ہے کوئی کچھ ہے تو جب آپ انہیں اور کرتے ہیں بٹ وائز اور کرتے ہیں تو اگر ایک انٹیجر ون ہے فار ایگزامپل کوئی بھی ون ہے تو اس کے ساتھ اور کر کے آپ نے کوئی اور اسٹائل لگا دیا وہ ہے فار ایگزامپل ٹو تو جب آپ انہیں اور کریں گے تو ون کی جو رائٹ موسٹ بٹ ہوتی ہے وہ ون ہوتی ہے اور جو ٹو ہوتا ہے اس کی سیکنڈ بٹ ون ہوتی ہے ون زیرو ہوتا ہے نا بائنری میں تو جب اپنے اور کریں گے تو بائنڈری ون ون آ جائے گا تو ایکچولی اور یہ مقصد ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہیڈر فائل کے ریفرنس سے یہ کچھ ونڈو اسٹائل میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ ون یوزر ڈاٹ ایچ میں ڈیفائنڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلو ایس اوور لیپ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے as zero simple long integer long constant rather zero W S visible جو ہے اس کی آپ ویلو دیکھ رہے ہیں it is decimal one zero zero zero long maximize کی کی کی ویلو بھی آپ دیکھ دیکھ رہے رہے ہیں ہیں وی اسکرول اسکرول ایچ سس مینو کی ویلو دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں فرض کیجئے میں اوور لیپ کو اور ڈبلو ایس ویزبل کو اور کرتا ہوں آپس میں ان کے درمیان اور یہ دونوں اسٹائل دیتا ہوں میں لکھوں گا W S overlapped bitwise or W S visible تو ہوگا کیا ڈبلو ایس اوور لب کی کوئی بٹ بھی آن نہیں ہے سارے کا سارا زیرو ہے ڈبلو ایس ویزبل جو ہے اس کی ایک بٹ جو ہے وہ ون ہے تو ایکچولی ہوگا کیا جب ان کو اور کریں گے تو فائنل ریزلٹ میں اور کے کے آپریٹر مطابق ایک بٹ ون ہوگی ڈبلو ایس ویزبل کی جو بٹ ون ہے وہ اوور لیپ کی کورسپونڈنگ بٹ جو زیرو ہے اس کا مل کے فائنل ریزلٹ ون پروڈیوس کرے گی کیونکہ یہ بٹ وائز اور آپریٹر ہے سملرلی اگر میں W S visible or W S maximize کو اور کروں تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے ایک نگاہ اب میسجز اور میسج کیوز پر بھی کہ وہ کیا ہوتے ہیں ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اس کو تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں اپنی کرنٹ ایپلیکیشن کے حوالے سے ہم نے اب اپنی اپلیکیشن میں کہاں تک پہنچے ہیں ہم نے ایک کلاس رجسٹر کروائی مائی فرسٹ ونڈو کلاس پھر ہم نے ایک ونڈو کریٹ کی اس کے ہم نے اسٹائل دیے دو اوور لیپ ونڈو اور اس کے ہم نے کچھ کوآڈینیٹس بتایا جیسے ہم نے آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھایا تھا تو ہم اب یہ دونوں کام کر چکے ہیں اس سے آگے ہے اب پروگرام بنانا جس میں میسج کیو انوالو ہوگی ہوتا کیا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ونڈو کریٹ کرتے ہیں whenever you create a window on the screen تو ہوتا کیا ہے آپ کا سسٹم جو ہے وہ جو بھی کی بورڈ اور ماؤس کے میسیجز ہیں یا اور دوسرے بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں وہ سارے میسیجز سسٹم میسج کیو سے اپلیکیشن میسج کیو میں تو آ رہے ہوتے ہیں آپ کی ونڈو کی طرف وہ میسیجز جانے چاہیے آپریٹنگ سسٹم صرف اتنا کام کرتا ہے کہ وہ میسیجز آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں فل اپ کرتا رہے اس میں وہ میسیجز ڈالتا رہے اس میں ایڈ کرتا رہے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ گیٹ میسج کال کرتے ہیں وہاں سے ایک ایک کر کے میسج ریٹریو کرتے ہیں اور وہ میسج اٹھا کے ڈسپیچ میسج کو دے دیتے ہیں ڈسپیچ میسج یہ کرتا ہے کہ وہ میسج اس ونڈو کو بھیج دیتا ہے جس کا وہ میسج تھا اب آپ یہ کام کرتے رہیں گے گیٹ میسج جو ہے وہ میسج نکالتا رہے گا اور ڈسپیچ میسج جو ہے وہ ونڈو پروسیجر کو وہ میسجز بھیجتا رہے گا ہم نے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا تو یعنی کوئی ریپیٹیشن ہو رہی ہے گیٹ میسج میسج نکال رہا ہے میسج اور ڈسپیچ میسج کو ڈسپیچ کر رہا ہے یہ ایک یا ریپیٹیو پروسیس ہے بار بار ہو رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو تمام ونڈوز ایپلیکیشن میں مسٹ ہے ان کے ہارٹ پہ ہوتی ہے کوئی بھی ونڈوز ایپلیکیشن لے لیں کتنی بھی بڑی ونڈوز ایپلیکیشن ہو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے گیٹ میسج آپ کے میسج نکالتا ہے اور ڈسپیچ میسج ان کو ڈسپیچ کرتا ہے اپروپریٹ ونڈوز کی طرف اس کو آپ میسج لوپ کہتے ہیں ہمارا نیکسٹ ٹاپک یہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو میسج لوپ کا ایگزیکٹ فارم بتاؤں جو ہم یوز کریں گے اس ایپلیکیشن میں میں ایک بڑی ایکسائٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم ایک ایسی ایپلیکیشن بنانا جا رہے ہیں جس میں سمپل ونڈو ڈسپلے ہوگی ایک ایک ونڈو ڈسپلے ہوگی اور جب اس کے اوپر آپ لیفٹ کلک کریں گے تو ایک میسج باکس ڈسپلے ہوگا ونڈو میں کہیں بھی آپ لیفٹ کلک کریں گے تو ایک میسج باکس ڈسپلے ہوگا جس میں کوئی میسج لکھا ہوا گیا کہ آپ نے لیفٹ کلک کیا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہی میسج باکس میں اوکے پرس کریں گے ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی ایپلیکیشن تو بہت سمپل ہے اس کو نوبیل پرائز نہیں مل سکتا نہ ہم اسے کسی کمپٹیشن میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایپلیکیشن جو ہے آپ کی بیسک میسج پروسیسنگ جو ہے یا میسج راؤٹنگ جو ہے اس کو کلیئر کر دے گی تو دیکھتے ہیں میسج لوپ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک ویریبل بنا ہے ایم ایس جی ٹائپ کا ایم ایس جی بیسکلی ایک اسٹرکچر ہے جو یوز ہوتا ہے میسجز کو کنٹین کرنے کے لیے یہاں آپ نے ویریبل ڈیفائن کیا اس کے بعد بیچ میں کچھ کوڈ لکھا ہوگا ڈیفینے آپ نے ونڈو کلاس رجسٹر کی ہے اس کے بعد آپ نے ونڈو کریٹ کر دی اس کے بعد آپ کا میسج لوپ شروع ہوتا ہے وائل لوپ جس کی جو وائل لوپ کی فارم میں لکھا ہوا ہے یہ کیا کر رہا ہے گیٹ میسج اس کو ایم ایس ڈی ویریبل کا ایڈریس پاس کر رہا ہے فرسٹ پیرامیٹر کے طور پہ اور باقی پیرامیٹر امپورٹنٹ ہے for the moment null zero zero دے دیں یہ کیا کرے گا یہ گیٹ میسج جو ہے یہ آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں سے میسجز نکال نکال کے ایم ایس جی اسٹرکچر میں بھرتا رہے گا M S G structure actually کیسا لگتا ہے اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں بہرحال اب آپ دیکھیں ایم ایس جی جو اسٹرکچر ہے یہ اس میں اندر ایک پورا میسج آ جائے گا یعنی آپ گیٹ میسج ایک دفعہ جب کال ہوگا تو ایک میسج آپ کے ایم ایس جی اسٹرکچر میں کاپی ہو جائے گا جو گیٹ میسج کا فنکشن ہے جب ہی جو ہی یہ کوئی میسج آپ کی ایپلیکیشن کیو سے نکالتا ہے تو یہ ایک نان زیرو ویلو ریٹرن کرتا ہے لیکن کچھ کیسز ایسے جب آپ کی ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہونے لگتی ہے تو پھر یہ گیٹ میسج زیرو ریٹرن کرتا ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ایگزیکٹ کیس ہے بہرحال یہ میسج آپ نے میسج کیو سے نکالا اس کے بعد آپ نے ڈسپیچ میسج کال کیا اور ڈسپیچ میسج کو بھی آپ وہی میسج جو ہے اس کا پوائنٹر پاس کر رہے ہیں تو ڈسپیچ میسج کیا کرے گا وہ جو میسج ہے ایم ایس جی اس کو ونڈو پروسیجر کو بھیج دے گا یعنی کہ ڈسپیچ میسج بیسکلی ونڈو کو میسج بھیجتا ہے ونڈو کو میسج بھیجنے کا مطلب کہ ونڈو پروسیجر کو میسجز بھیجے جا رہے ہیں ونڈو کا تمام بہیویئر اس کا ونڈو پروسیجر ڈٹرمن کرتا ہے تو اب یہ یہاں سے ڈسپیچ میسج جو ایم ایس جی اسٹرکچر میں سے میسج اٹھا کے ونڈو پروسیجر کو ایز پیرامیٹر بھیج دے گا سو so, اب ہم اپنے گڈ اولڈ فرینڈ کی بات کرتے ہیں جس کو ہم کافی دیر پہلے بھول چکے تھے جب ہم نے کلاس رجسٹر کروائی تھی تو ہم نے مائی ونڈو پروک لکھا تھا یعنی ونڈو پروسیجر کا ہم نے ایڈریس دیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ونڈو پروسیجر وہ مائی ونڈو پروک ہے کیا چیز وہ نظر کیسے آتا ہے dispatch message M S G structure جس میں میسج آ گیا ہے وہ ایک میسج ونڈو پروسیجر کو ڈسپیچ کر دے گا ڈسپیچ کر دے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ونڈو پروسیجر کو کال کرے گا اس کو یہ جو میسج ہے یہ ایز پیرامیٹر پاس کرے گا ونڈو پروسیجر کی جو فارم ہے اس کو دیکھنے سے یہ کلیئر ہو جائے گا تو ہم ایک ونڈو پروسیجر دیکھ رہے ہیں یہ چار پیرامیٹر لیتا ہے اور اس کی ریٹرن ٹائپ ہونی چاہیے L result call back call back تو کالنگ کنوینشن ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے فی الحال آپ اسے اگنور کر سکتے ہیں لیکن اس کے چار پیرامیٹرز امپورٹنٹ ہیں ہوگا کیا کہ اس کا first parameter H W N D handle to window ہے جس بھی ونڈو کے لیے میسج آیا ہے جس بھی ونڈو کے لیے مثلا ہماری اپلیکیشن میں تو ایک ہی ونڈو ہے نا تو ایچ ڈبلو این ڈی میں ہمیشہ ایک ہی ہینڈل ہوگا تو اس ونڈو کا ہینڈل اس میں آ جائے گا یہ بھی کوئی زیادہ امپورٹنٹ پیرامیٹر uh, نہیں ہے فی الحال اس کے بعد ہے یو انٹ میسج یہ ایک انسائنڈ انٹیجر ہے جو کہ میسج نمبر یا میسج آئیڈینٹیفائر کہلاتا ہے اچھا وہاں پہ ڈسپیچ میسج نے تو میسج کا ایم ایس جی اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسپیچ کیا تھا تو یہاں پہ بیسکلی میسج جو ہے وہ ڈسپیچ میسج جب ونڈو پروسیجر کو کال کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں الگ الگ سے بھیجتا ہے یعنی وہ چار پیرامیٹر کے طور پہ میسج کو بھیجتا ہے یہاں پہ جو سیکنڈ پیرامیٹر ہے اس میں ایک میسج نمبر ہوگا for example ten twelve thirteen two hundred and seven کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر ایک میسج جو ہے اس کا ایک اپنا میسج نمبر ہوتا ہے ماؤس کا جو میسجز ہیں کی بورڈ کے میسجز ہیں باقی تمام میسجز ہیں ان کے اپنے میسج آئیڈینٹیفائر یا میسج نمبر ہیں اس کے بعد کے دو parameter W param L param ان کو فی الحال ہم اگنور کر دیتے ہیں جی تو اس ونڈو پروسیجر میں میسج آ گیا نیکسٹ آپ دیکھیے ہم نے سوئچ اسٹیٹمنٹ لگائی ہوئی ہے جس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون سا میسج آیا یہاں پہ کچھ ڈسکشن ضروری ہے جب آپ ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کرتے ہیں تو W M L button down کا میسج جنریٹ ہوتا ہے well W M L button down جو ہے بجائے اس کے کہ ہم اس میں انٹینگل ہو کے رہ جائیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک نمبر ہے بیسکلی یہ جو کہ ڈیفائن ہوا ہوا ہے آپ کی ون یوزر ڈاٹ ایچ میں ایک ہیڈر فائل کے اندر ڈیفائن ہوا ہوا ہے پتہ نہیں اس کی کیا ویلو اس کی ویلو ہو تو آپ کو ہر دفعہ یہ یاد رکھنا تو مشکل ہوگا نا کہ جی جب ماؤس کا لیفٹ بٹن ہوتا ہے تو میسج نمبر وہ وہ جو ہوتا ہے کریٹ ہوتا ہے اور ونڈو پروسیجر کا جو میسج پیرامیٹر ہے اس میں یہ ویلو دو ہزار پانچ سو سات پڑی ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے ایک بنا دیا یعنی کہ W M L button down تو دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک W M L button down جو ہی وہ ہمارا یہ والا میسج فائر ہوگا ونڈوز سے تو اس ونڈو پروسیجر کے پاس آئے گا یہاں پہ یہ میسج آتے ہی ہم یہاں پہ ایک میسج باکس ڈسپلے کر رہے ہیں میسج باکس کے سارے پیرامیٹر آلموسٹ دیکھے والے ہیں پہلا پیرامیٹر جو ہے ایچ ڈبلو این ڈی وہ پیرنٹ ونڈو کو سگنیفائی کرتا ہے تو پیرنٹ ونڈوز کا بھی ہم نے بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا لیکن اس کو میں اتنا بتاتا چلوں کہ میسج باکس جس ونڈو کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے آپ نارملی اس ونڈو کو یہاں اس ونڈو کا ہینڈل یہاں پہ پاس کرتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ ایچ ڈبلو این ڈی یہ ونڈو پروسیجر جو ہے اس کا first parameter H W N D اس ونڈو کا ہینڈل ہے جس کا یہ میسج جس کو یہ میسج آیا ہے تو ہم چونکہ اپنی اس والی بڑی والی ونڈو کے اوپر یہ میسج باکس ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کا ہینڈل یہاں پہ دے دیتے ہیں میسج باکس جو ہے یہ اس وقت تک اسکرین پہ رہے گا جب تک یوزر اوکے پرس نہیں کرتا اور جب اوکے کر دے گا تو میسج باکس کا فنکشن ریٹرن کر جائے گا اب اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ کنٹرول آ جائے گا نیکسٹ لائن پہ ہم نے لکھا ہوا ہے destroy window H W N D آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری جو ایپلیکیشن ہے وہ یہ کرے گی کہ آپ جب لیفٹ کلک کریں گے تو ایک میسج باکس آئے گا جب آپ یوں ہی اوکے پرس کرتے جائیں گے تو ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ڈسٹرو کا میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا ونڈو یہ کرتا ہے کہ آپ جو جو بھی جس بھی ونڈو کا ہینڈل پاس کرتے ہیں اس ونڈو کو ڈسٹرو کر دیتا ہے لیکن ایسے نہیں جب آپ ڈسٹرو ونڈو کال کرتے ہیں اس کو آپ ایک ونڈو کا ہینڈل پرووائڈ کرتے ہیں تو ایکچولی ڈسٹرو ونڈو فنکشن جو ہے وہ ونڈو کو ڈسٹرو کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو ونڈو کو ایک میسج جاتا ہے ونڈو کو ایک اور میسج جاتا ہے ڈبلو ایم تو دیکھیے یہ ممکن ہے کہ آپ کی جو مین ونڈو ہے وہ تو ڈسٹرو ہو جائے لیکن پیچھے پروگرام چلتا رہے یعنی کہ ایسے پروگرامس بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی ونڈو ہی نہیں ہوتی تو ہم یہ چاہیں گے کہ جب آپ کی مین ونڈو ٹرمینیٹ ہو تو ساتھ ہی آپ کا پروگرام جو میسج لوپ پیچھے چل رہا ہے وہ بھی ٹرمینیٹ ہو جائے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ونڈو جب وہاں پہ کال ہوگا تو یہ اس ونڈو کو ڈسٹرو کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ اس ونڈو پروسیجر سے نکل جائیں گے لیکن ڈسٹرو ونڈو کے کال ہوتے ہی ڈبلو ایم ڈسٹرو میسج اس ونڈو کو بھیج دیا جائے گا اور جب اگلی دفعہ گیٹ میسج کال ہوگا آپ کے مین میسج لوپ میں سے تو وہ یہ والا میسج نکالے گا ڈسپیچ میسج اس کو ادھر ڈسپیچ کر دے گا اور ونڈو پروسیجر میں اگلا میسج جو آئے گا وہ ڈبلو ایم ڈسٹرو ہوگا یہاں پہ ہم نے ایک فنکشن کال کیا ہوا ہے پوسٹ کوئٹ میسج اور اس کو ایک پیرامیٹر پاس کیا ہوا ہے زیرو جی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ گیٹ میسج فنکشن جو ہے وہ بار بار میسج لوپ میں کال ہوتا ہے اور ایک نان زیرو ویلو ریٹرن کرتا ہے یہ جب بھی آپ یہ کوئی میسج ایپلیکیشن میسج کیو سے نکال کے لاتا ہے ایک نظر اس کو اور دیکھ لیجئے اسکرین کے اوپر یہ کنڈیشن ہم نے دی ہوئی ہے گیٹ میسج کے ساتھ تو یہ کنڈیشن تب ٹرمینیٹ ہوگی جب گیٹ میسج زیرو یا زیرو سے لیس کوئی ویلو ریٹرن کرے گا جو گیٹ میسج کا فنکشن ہے یہ زیرو تب ریٹرن کرتا ہے جب یہ میسج کیو سے W M quit message retrieve کرتا ہے اور یہی وہ ٹرک ہے جو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں یعنی کہ ونڈو کے پاس ڈبلو ایم ڈسٹروئے میسج آیا کہ ونڈو ڈسٹرو ہو رہی ہے اس وقت جب W M destroy message window کے پاس آتا ہے تو ونڈو اسکرین سے غائب کی جا چکی ہوتی ہے تو جب یوں ہی ونڈو کے پاس ڈبلو ایم ڈسٹرو میسج آیا اس نے ایپلیکیشن میں ایک ڈبلو ایم میسج بھیج دیا اور ایپلیکیشن کی میسج میسج کیو میں ڈال دیا اب لوپ تو چل رہا ہے جب گیٹ میسج دوبارہ کال ہوگا تو وہ ڈبلو ایم کوئٹ میسج نکال لے گا اور ڈبلو ایم کوئٹ میسج جو ہی گیٹ میسج نکالتا ہے آپ کی میسج میسج ایپلیکیشن کیو سے تو وہ زیرو ریٹرن کرتا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا مین میسج لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا ہم ذرا ایک نظر اور دیکھ لیں یہاں اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ ان میسجز کی حقیقت کیا ہے جو آپ کا W M L button down ہوتا ہے میسج یہ ون یوزر ڈاٹ ایچ میں ڈیفائن ہے اس کی value two zero one hex ہے یہ پانچ سو تیرہ بھی لکھ سکتے ہیں ڈبلو ایم ڈسٹرو میسج اس کی ویلو ٹو ہے اور ڈبلو ایم ڈبل کی ویلو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی سارے کے سارے انٹیجرز ہیں نارمل ہیں لیکن کیا یہی تین میسجز ہوتے ہیں جو ونڈوز جنریٹ کرتی ہے جی نہیں میسیجز کی تعداد سینکڑوں میں ہے مختلف قسم کے میسیجز جنریٹ ہوتے ہیں لیفٹ بٹن ڈاؤن تھا اس طرح سے W M R button down بھی ہے ڈبلو ایم ایم یا مڈل بٹن ڈاؤن جو تھرڈ بٹن ہوتا ہے اس کا وہ بھی ہے کی بورڈ کے میسیجز ہیں اس طرح سے command W M command messages اور بہت سارے میسیجز ہیں تو وہ میسیجز جو آپ پروسیس نہیں کرتے ان کا کیا بنتا ہے آئیے ونڈو پروسیجر کو ایک نظر اور دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیفالٹ کی ورڈ یوز کر کے سوئچ میں ڈیفالٹ کی ورڈ دیا ہوا ہے اب اگر messages W M L button down یا ڈبلو ایم ڈسٹرو میں سے کوئی نہیں ہے تو ڈیفالٹ پہ آ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے return def window proc H W N D اور وہ جتنے پیرامیٹر چاروں پیرامیٹر ونڈو پروسیجر کو پاس ہوئے تھے وہ ہم نے آگے ڈیف ونڈو پروک کو پاس کر دیے ہیں ڈیف ونڈو پروک کیا ہے ڈیف ونڈو پروک ونڈوز بنانے والوں کا جو جنہوں نے ونڈوز ڈیولپ کی ہے ان کا اپنا لکھا ہوا ایک فنکشن ہے اور یہ ڈیفالٹ میسج پروسیسنگ کرتا ہے آپ نے جو ونڈو بنائی ہے اس ایپلیکیشن کو آپ دیکھیے اس کا بہیویئر تو اس کے جو میکسیمائز بٹن ہے جو ہم نے ابھی ایپلیکیشن بنائی ہے اس کے ٹاپ پہ ٹائٹل میں جو میکسیمائز بٹن ہے اس کے جب اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ انڈیڈ میکسیمائز ہو جائے گی تو کیا آپ نے کہیں کوڈ لکھا ہے یہاں پہ میکسیمائز کا سملرلی جب آپ اس کو منیمائز کریں گے تو یہ منیمائز بھی ہو جائے گی ماؤس سے اس کا ٹائٹل بار پکڑ کے جب آپ ڈریگ کریں گے تو یہ ونڈو اسکرین کے اوپر ڈریگ بھی ہوگی یہ سارے جب ایکشنز کرتے ہیں آپ تو ونڈو کو سارے میسج جاتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہاں پہ کلک کر دیا ہے آپ نے اب آپ ونڈو کو ڈریگ کر رہے ہیں لیکن ہم ان میسجز کو ہینڈل نہیں کر رہے گیٹ میسج یہ میسج نکالتا ہے پھر ڈسپیچ میسج اس کو ونڈو پروسیجر کو ڈسپیچ کرتا ہے ونڈو پروسیجر میں ہم نے صرف دو میسجز کو ہینڈل کیا ہوا ہے ڈبل ڈاؤن اور ڈسٹروائے تو یہ ڈیفالٹ پہ آ جاتا ہے اور ان میسجز کو ہم as it is def window proc یہ ڈیفالٹ ونڈو پراک کو پاس کر دیتے ہیں جو ایک ڈیفالٹ فنکشن ہے لکھا ہوا فنکشن ہے پہلے سے ونڈوز ڈیولپرز کا جنہوں نے ونڈوز بنائی ہے ان کا لکھا ہوا فنکشن ہے یہ ڈیفالٹ ہینڈلنگ کرتا ہے یعنی جو بھی میسج آپ اس کو پاس کریں گے اس کے لیے جو ڈیفالٹ ہینڈلنگ ہے جیسے میکسیمائز پہ کلک کریں تو میکسیمائز ہونا چاہیے تو یہ جو ڈیفالٹ ہینڈلنگ ہے وہ یہ کرتا ہے یہ آپ اپنی سے دیکھ سکتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے اگر ہم W M L button down کو بھی ہینڈل نہ کرتے تو وہ بھی اس کو چلا جاتا لیکن پھر اس کی ڈیفالٹ ہینڈلنگ کیا کہتی ہے اگر آپ ونڈو میں کہیں بھی لیفٹ کلک کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یعنی ضروری نہیں کہ ہر میسج کے اوپر ڈیفالٹ ڈیف ونڈو پراک جو ہے وہ کوئی ویزیبل ایکشن کرے بہت سے میسج اگنور کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ صرف منیمم فنکشنلٹی امپلیمنٹ کرتا ہے وہ فنکشنلٹی جو اسے پتا ہوتی ہے یعنی میکسیمائز پہ کلک کریں گے تو اسے پتا ہے کہ میکسیمائز پہ اس وقت کلک ہوتا ہے جب ایپلیکیشن میکسیمائز ہو رہی ہو تو اسی طرح سے تو ڈیف ونڈو پراک ہماری یہاں پہ بہت ہیلپ کرتا ہے یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن پیدا ہوتا ہے آپ اپنی اپلیکیشن کو ایک نظر پھر دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو گیٹ میسج ہے جب وہ کال ہوا تو اس کو ہم نے M S G structure type کا ایک ویریبل تھا اس کا ایڈریس پاس کیا گیٹ میسج نے جو میسج اٹھا کے ایپلیکیشن میسج کی اسے ایم ایس جی اسٹرکچر میں رکھا اس کے بعد ڈسپیچ میسج کو ہم نے وہی اسٹرکچر دے دیا کہ لو بھائی یہ میسج ہے اس کو ڈسپیچ کر دو ونڈو پروسیجر کو لیکن جب ونڈو پروسیجر کی بات آئی تو اس کے اوپر چار پیرامیٹر آ گئے اس کو ایم ایس جی اسٹرکچر کیوں نہیں ملا اس کو pointer to M S G structure کیوں نہیں ملا اس کے لیے ہمیں ایم ایس جی اسٹرکچر کو ذرا غور سے دیکھنا ہوگا ایم ایس جی اسٹرکچر آپ کے سامنے دیا ہوا ہے یہ بیسکلی ایک ٹائپ ڈیف ہے اسٹرکچر کا نام ہے ٹیگ ایم ایس جی اور اس کو ہم نے شارٹ نیم دیا ہوا ہے ایم ایس جی اس کے چھ ممبرز ہیں ایک first H W N D یہ اس ونڈو کا ہینڈل ہوتا ہے جس کے لیے یہ میسج ہو مثلا آپ نے اگر کلک ہماری والی مین ونڈوز پہ کیا تھا تو جب گیٹ میسج وہ میسج ریٹریو کرے گا اپلیکیشن میسج کیو میں تو ایم ایس جی ویریبل جو تھا اس کا یہ والا member H W N D اس میں اس ہماری والی مین ونڈو کا ہینڈل ہوگا اس کے بعد ہے انسائنڈ انٹ میسج اس میں میسج آئیڈینٹیفائر پڑا ہوا ہوگا یعنی وہ نمبر کے میسج نمبر کیا ہے اور اس کے بعد ڈبلو پیرم ایل پیرم دو پیرامیٹر اس کے بعد دو اور ہیں ٹائم اور پی ٹی پوائنٹ پوائنٹ ایک اسٹرکچر ہے ونڈوز کا جو کہ بیسکلی ایکس اور وائی کوآڈینیٹ ہوتے ہیں پہلا ٹائم جو ہے یہ بتاتا ہے کہ میسج کس ٹائم پہ جنریٹ ہوا اس وقت سسٹم ٹائم کیا تھا اور آگے پی ٹی یہ بتاتا ہے کہ ماؤس کس پوائنٹ پہ کلک ہوا تھا کس اسکرین کے اوپر کس پوائنٹ پہ اس وقت ماؤس کا کرسر تھا جب یہ میسج جنریٹ ہوا تو یہاں سے ڈسپیچ میسج میسج کو ڈسپیچ کرتا ہے using a point to this structure جب یہ ونڈو uh, پراک کے پاس جاتا ہے آپ کے ونڈو پروسیجر کے پاس جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس ایم ایس جی اسٹرکچر کے چار ویریبل علیحدہ علیحدہ کر کے پیرامیٹر کے طور پہ پاس کر دی جاتے ہیں یعنی H W N D handle to window پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے انسائنڈ uh, میسج دوسرا پیرامیٹر ہوتا ہے اور ڈبلو پیرم اور ایل پیرم تیسرے اور چوتھے پیرامیٹر ہوتے ہیں تو یعنی ایک ہی بات ہے dispatch message M S G structure میں سے پوائنٹ پی ٹی جو جہاں پہ میسج جنریٹ ہوا اسکرین کے اوپر جس پوائنٹ پہ وہ اور ٹائم نکال دیتا ہے اور باقی چار علیحدہ علیحدہ کر کے ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیتا ہے تو زیادہ مشکل بات نہیں ہے تو میسج کیا چیز ہے میسج کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف ایک یونیک نمبر ہے جو کہ ہر ایونٹ کو اسائن کیا ہوا ہے اگر ماؤس کی رائٹ right کلک ہوتی ہے تو ایک خاص نمبر ہے ایک خاص نمبر کا میسج اپلیکیشن میسج کیو میں بھیجا جاتا ہے اگر ماؤس کی لیفٹ کلک ہوتی ہے تو ایک اور نمبر کا میسج میسج کیو میں بھیجا جاتا ہے پھر ڈیفائن کانسٹنٹ uh, کے تھرو اس کو ہم W M L button down کہیں یا کچھ اور کہیں لیکن بیسکلی رہتا تو وہ نمبر ہی ہے پری پروسیسنگ کے بعد وہ نمبر ہی رہ جاتا ہے وہ ایم ایس جی اسٹرکچر میں سارے میسجز آتے ہیں گیٹ میسج کال ہوتا ہے تو گیٹ میسج اس ایم ایس جی اسٹرکچر کو ڈسپیچ میسج کو پاس کر دیتا ہے ڈسپیچ میسج اس ایم ایس جی اسٹرکچر کے ویریبلس کو کر کے ممبر ویریبلس کو ان میں سے چار ویریبلس جو آپ نے دیکھے ہیں ابھی L param param W message اور ہینڈل ٹو ونڈو وہ ونڈو پروسیجر کو ایز پیرامیٹر بھیج دیتا ہے اور ونڈو پروسیجر کو کال کر لیتا ہے تو میسج کچھ نہیں ہے سوائے ایک نمبر کے ایک آئیڈینٹیفائر کے تو آپ جو رننگ ایپلیکیشن ہے اس کو بھی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ اسکرین شاٹس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی تو یہ ایپلیکیشن تھی جو ہم نے ڈیولپ کی یہ ایک running full fledged win thirty two A P I application تھی اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے آگے چلیں گے اور اس کو مزید ایکسپلور کریں گے آپ اس ایپلیکیشن کو ضرور پروگرام کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ